قدامہ بن وبارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے بغیر کسی عذر کے ایک جمعہ رہ گیا ہو تو وہ ایک دھرم یا آدھا دھرم یا ایک سا یا آدھا سا گندم صدقہ کرے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو سعید بن بشیر نے قطادہ راوی سے ایسے ہی روایت کیا ہے مگر اس نے ایک مد یا آدھا مد کہا ہے اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنا ان سے اس حدیث میں اختلاف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا میرے نزدیک ایوب یعنی ابو العلا کی نسبت حمام احفظ ہے یعنی زیادہ یاد رکھنے والا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر